یہ سولہ کا باب ہے بے پردگی کی تباہ کاریاں مستورات کے لیے بھی مفید ہے اور مردوں کے لیے بھی مفید ہے کیونکہ مستورات کا بے پردہ ہونا مردوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے اگر ہماری مستورات پردے میں آ جائیں تو ہمارے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے پھر وہ کہاں جھانکے تاکہ برقے والیوں کو کہاں پیچھے جائیں گے جیسا کہ مشہور ہے کہ برقے والے کے پیچھے لگ گئے تو یہاں سے حیدرآباد چلے گئے اور وہاں جا کے جب اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اور چنے پیش کیے بات کرنے کی کوشش میں کہ بات کا آغاز کیسے کریں اس کوشش میں جو ہے چنے پیش کیے تو اس نے کہا کہ اپنا نقاب اٹھا دیا اس بڑی بی نے اور کہا کہ وہ بیٹا میرے تو داندھی کوئی نہیں برقع لگانے سے یہ بھی پریشانی ہے جو کرے گا بھی وہ بھرے گا بھی پھر لہٰذا یہ جو سارے کے لیے حدیث شریف کو ایک طرف یہ حدیث شریف سنائے گھروں میں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت فرمایا کہ جنت میں حوریں ہوں گی اور ایک ایک مسلمان کو کئی کئی حوریں ملیں گی تو ہم عورتوں کا کیا ہوگا ہمیں کہاں پوچھیں گے یہ لوگ یہ تو ذرا سی اور خوبصورت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بھول جاتے ہیں دنیا میں پھر وہاں جب اعلیٰ قسم کے ملے گی تو پھر یہ ہمیں کیوں کر دیکھیں گے تو ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں انہوں نے بچے جننے کی تکلیف نہیں اٹھائی ہے لہذا مسلمان عورتوں پہ ان کی تعاعت و مجاہدات کا نور استاد ہوگا وہ جنت میں پوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی جنت میں پوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی کیونکہ جب پھر زیادہ زیادہ حسین ہوں گی تبھی جنتی ان کو دیکھیں گے ورنہ اگر کم حسین ہو تو پھر کون پوچھے گا لہٰذا ایک طرف حضرت والا نے یہ حدیث شریف سنائی کہ یہ حدیث شریف جا کے اپنے گھروں میں سناؤ تو حضرت والا نے فرمایا کہ ناشتہ اچھا ملے گا کیونکہ جب فضیلت سنیں گی اپنی تو خوش ہو کے اچھا ناشتہ بنائیں گی نمبر دو پھر یہ تھوڑی سی وعید بھی سنا دو کہ اللہ یا اللہ آپ لانت فرمائیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں کوئی بزرگ اگر بد دعا کر دے تو ہم کہتے ہیں بیڑا غرق ہو گیا لیکن جن کی غلامی سے جن کی پاؤں کی خاک سے بزرگی ملتی ہے آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ یا اللہ آپ لانت فرمائے اللہ اللہ تعالیٰ اس پر لانت کرے ناظر جو دیکھتا ہے کسی کی بہو بیٹیوں کو ول منظور اور جو بنا سوار کے بن سنور کے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے پیش کرتے ہیں یا پیش کرتی ہیں ان پر بھی یا اللہ آپ لانت فرمائیے تو بتائیے جس پر اللہ تعالیٰ کی لانت یعنی پھٹکار ہوگی پھر اس کے چہرے پہ نور کہاں سے آئے گا بظاہر فوکس کر کے شیطان جو ہے اس طرف کو مردوں کو متوجہ کرتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایک عورت جو گھر سے نکلتی ہے دس شیطان اس کے ساتھ نکلتے ہیں دس شیطان اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور بعض جگہ دو شیطان ہوتے ہیں اور ایک آگے سے ایک پیچھے سے لوگوں کی طرف وہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں وہ شیطان اور اس طرح لوگ اس کو اس کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو خراب کرتے ہیں اور پھر یہ بات بھی پوری ذمہ داری سے عرض کروں کہ جتنے لوگ ایک عورت نکلی گھر سے اور اس میں دو چار دس آٹھ دس بیس سو پچاس آدمی اس کو دیکھنے میں مبتلا ہوئے کیونکہ بعض دفعہ اتنا مختصر لباس ہوتا ہے اور یہ اہتمام اسی لیے کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ہمارا دل پاک ہے اور نظر صاف ہے آواز آ رہی ہے دیکھو بھائی اس کو لگاؤ تو یہ بات کرنا کہ ہماری نظر صاف ہے بندے نے اس کو کہا کہ اگر دل ہے صاف تیرا تو آنکھیں خراب کیوں اگر دل ہے صاف تیرا تو آنکھیں خراب کیوں کیوں اتنی گندگی ہے جھٹائی کے ساتھ ساتھ کیوں اتنی گندگی ہے صفائی کے ساتھ ساتھ اور چادر تو اوڑھ لی ہے مگر چہرہ ہے کھلا پردہ بھی ہے تو جلوہ نمائی کے ساتھ ساتھ اب جو جتنے لوگوں نے اس کو دیکھا ان سبوں کا گناہ مل کے بھی اس کے رجسٹر میں آئے گا کیونکہ نہ یہ بے پردہ باہر نکلتی نہ مردوں کو یہ موقع ملتا اور پھر جو ان ان کو کے دکھانے پر دل سے راضی ہیں جو ان کے بڑے ہیں جو ان کے متولی ہیں باپ ہے تو بیٹی پر وہ اپنی حکومت چلا سکتا ہے اور شوہر ہے تو بیوی کو پابند کرے ورنہ اگر شوہر کہے کہ اپنے کام سے کام رکھو میاں سب کو اپنی قبر میں جانا ہے تو ایسی بیوی اپنے شوہر کو جہنم میں لے کے جائے گی حضرت مولانا یوسف حضرت مولانا شام خانوی رام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کل کی عورتیں سمجھتی ہیں کہ جب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کہ فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے تم نے یہ عمل کیوں کیا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تم نے پردہ کیوں نہیں کیا تو ہم اپنے شوہر کا نام اور پتہ بتا دیں گے کہ جو ان سے پوچھ لو انہوں نے ہمیں نہیں کہا تھا فرمائے وہاں پہ یہ سب چیزیں کام نہیں آئیں گی بلکہ وہاں پہ بیوی کو بھی پکڑا جائے گا اور بیوی پر اللہ تعالی کے احکام نافذ نہ کرنے کی وجہ سے شوہر کو بھی پکڑا جائے گا کہ جب تمہارے ماتحت تھی یہ تو تم نے اس کو کیوں نہیں بتایا اور اس کو کیوں نہیں اس پر مجبور کیا پہلے پیار محبت سے پھر سنجیدگی سے جب آدمی سنجیدہ ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا خانوی نبر اللہ مرکز الرشاد فرماتے ہیں کہ ہماری عورتیں مشرقی عورتیں جنت کی ہورے ہیں جنت کی ہورے ہیں بہت آسانی سے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتی ہیں ساری جو یہ کمی کوتا ہمارے اندر ہے اگر ہم صحیح ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ ہماری دیکھا دیکھی صرف ہمارے نیک اعمال کو دیکھ کے اور اس کو دیکھ کر کہ میرا شوہر میری سالی سے بات نہیں کرتا اور اس سے پردہ کرتا ہے اس کے اندر خود بخود حیا آ جائے گی کہ مجھے بھی دوسرے مردوں سے پردہ کرنا چاہیے حضرت والا سے کسی نے پوچھا کہ یہ دیور کا پردہ کیوں ہے حضرت والا نے فرمایا کہ دیور کا پردہ اس لیے ہے کہ کوئی غیر آدمی تمہارے گھر میں گھس سکتا ہے غیر آدمی نہیں آتا لیکن دیور کیونکہ گھر کا بھیدی ہوتا ہے تو گھر کا بھیدی جلدی لنکا ڈھا سکتا ہے وہ گھر کے اندر موجود رہتا ہے لہذا وہ اس سے زیادہ احتیاط کرنے کو فرمایا الحمد الموت فرمایا کہ دیور تو موت ہے جس طرح موت سے آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح دیور سے پردہ کیا جائے بلا ضرورت شدیدہ بات کرنا اور اس کے ساتھ کھانا کھانا پھر اس سے فتنے جنم لیتے ہیں پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہائے کیا ہو گیا کیونکہ شریعت پر جب حکم نہیں ہوگا حکم پر عمل نہیں ہوگا تو پھر یہ سب اس سے کوئی مشکل بات نہیں ہے بلکہ آج کل آئے دن رونما ہو رہے ہیں ایسے ایسے فون آتے ہیں کہ آدمی وہ محفل میں بیان کرنے سے ہے ایسے ایسے حالات واقعات محرمات کے ساتھ نامحرم تو الگ رہے دیور بھابھی تو الگ رہے چچا اور بھتیجی میں اور ماموں اور بھانجی میں یہ حالات پیش آ رہے ہیں قرب قیامت اور بود نبوت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ کی سنتوں سے تو ہو ہی رہے ہیں آپ کی جو زندگی ہے اس سے بھی ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اس وجہ سے یہ خرابیاں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں لہذا احتیاط مزید بڑھا دینا چاہیے احتیاط کرنے میں کیا حرج ہے تو یہ حضرت والا کا آواز ہے اس کو مستورات کو بھی پڑھنا چاہیے اور مردوں کو بھی پڑھنا چاہیے اول تا آخر ایک دفعہ میں سمجھ نہ آئے دوسری دفعہ پڑھیں دوسری دفعہ سمجھ میں نہ آئے تیسری دفعہ پڑھیں جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ لیں اہل علم سے سے سے یا کسی متعلق فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو میں نے حدیث شریف ابھی پڑھی ان نکاح کی بڑا کا کہ بے شک سب سے بڑا اور برکت والا نکاح وہ ہے ایسا رہو کہ جو جس میں خرچ کم ہو ہمارے یہاں سب سے زیادہ قرض بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جمع اسی لیے کیا گیا ہے قرض اسی لیے لیا گیا ہے خرچ نہیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ ہو سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو اور سادگی ہو <clears throat> بیجا اخراجات میں پیسہ اڑانے سے بہتر ہے کہ وہی پیسہ بچا کر اپنی بیٹی کو دے دو داماد کو دے دو مسجد میں دری بچا دو کسی طالب علم کا خرچہ برداشت کر لو وہاں پہ تو کہتے ہیں صاحب بہت کڑکی ہے آج کل بہت کڑکی ہے بہت مندی ہے ہماری مرغی کڑک ہو گئی ہے اس لیے کڑکی ہے فرمایا کڑکی اصل کہاں سے چلی کہ مرغی کڑک ہو جاتی ہے تو انڈا نہیں دیتی اسی طرح جو ہے جب مسجد وغیرہ کے معاملے میں فوراً ان کی مرغی کڑک ہو جاتی ہے اور جب اپنے بیٹے بیٹی کی شادی میں یا اپنی شادی میں کارڈ چھپوائیں گے تو ایک ایک کارڈ کی قیمت دس پندرہ بیس روپے اور ایسے ایسے پانچ سو کارڈ کتنے کا کارڈ ہو گیا کتنے کا کھانا ہو گیا کتنے کی دعوت ہو گئی اور اس میں کتنے مراحل ہوتے ہیں مہندی منگنی مایو ان سب میں کھانا حالانکہ مایو جو ہے وہ ہندوانہ رسم ہے اس سے انتہائی طور پہ بچنا چاہیے بس ٹھیک ہے جو عورتیں جمع ہوتی ہیں وہ اپنے حدود شریعت میں جو خوشی منانے کا ہے وہ حدود شریعت میں ہو جو خوشی ہے وہ بھی حدود شریعت میں ہو جو غم ہے وہ بھی حدود شریعت میں ہو لہذا ایسی رسموں کو چھوڑ دینا چاہیے منگنی اور مایوں منگنی کیا ہے بس بات طے ہو گئی کافی اسی کو منگنی کہتے ہیں اس میں اگر تھوڑا سا چائے وائے پی لیا بس دو چار آدمی کو چائے پلا دیا اب منگنی میں جو ہے وہ ستر اسی آدمی لے کے جانا صرف بات طے کرنے میں اتنے اتنے لوگوں کا لے کے جانا اور لے کے بھی ایسے ٹائم پہ جانا کہ کھانے کا وقت ہو اب بولے بغیر بھی کوئی عشا کے بعد جائے گا تو وہ کیا کرے گا جس کی بیٹی ہے وہ تو یہی کرے گا بےچارا چاہے قرضہ لے کے دے کیسے بھی دے لیکن وہ کرے گا ایسے ایسے ظالموں سے جن کے یہاں ایسا معاملہ ہو کم از کم اپنے آپ کو بچانا چاہیے کم از کم اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس کے اختیار میں ہو اگر اس کے باوجود بھی وہ نہیں کرے گا تو پھر فضول خرچی کا گناہ اس کے ذمہ لازم آئے گا لا تبذر نل مبزرین قانو اخوان شیاقین فضول خرچی مت کیا کرو کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں بتائیے شیطان کا بھائی فرمایا فضول خرچی کرنے والے تو یہ سب اسی میں ہے کہ جب اسی لحاظ فرمایا کہ مسجد میں دری بچھوا دو کسی طالب علم کا خرچہ برداشت کر لو اپنے شیخ سے مشورہ کر کے کسی صحیح مصرف میں لگا دو پیسہ ہے بس کہیں لگانا ہے اور لگانا ہے اس میں نام و نمود بھی ہے کہ بھائی فلاں نے تو بڑا پیسہ خرچ کیا اپنی شادی میں تو یہ نام و نمود اور ریا کے لیے ہے یہ اس کا سوال ہوگا دعوت ولیمہ جو مصنون ہے وہ لڑکے کے لیے ہے جس کے گھر بیوی آتی ہے مگر آج الٹا معاملہ ہے لڑکی والا بھی لڑکے کے ہمراہ آنے والے سینکڑوں باراتیوں کو کھانا کھلانے پر لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے بتائیے اتنے باراتی لانے کی کیا ضرورت ہے ابھی آگے سنیے والا کے شہر نے کس طرح فرمایا دو چار آدمی آ جائیں بس کافی ہے اور وہ بھی اثر کے بعد آئیں اور مغرب کے وقت وسطی ہو جائے مغرب سے پہلے پہلے تاکہ نہ کھانے کا وقت آئے اور نہ کھانے کا خیال بھی آئے ورنہ عشاء کے بعد ہوگا تو خیال تو ضرور آئے گا آگے سے کھانا آئے نہ آئے تو حضرت والا نے آج سے تیس چالیس سال پہلے حضرت والا کے نوازے بھی ماشاء اللہ بڑے ہو رہے ہیں اپنی بیٹی کیا نکاح فرمایا تو اسی اثر کے بعد نکاح فرمایا اور چائے وائے جو لوگ آئے تھے دو چار چھ آدمی بس چائے اور بسکٹ اور نیم کو رکھ دیا اور رخصتی ہو گئی یہ حضرات جو ہیں صرف تقریر نہیں کرتے بلکہ عمل کر کے دکھاتے ہیں عمل کر کے دکھاتے ہیں تو فرمایا کہ لڑکے کے ہمراہ آنے والے سینکڑوں براتیوں کو کھلانے پر لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے تو دیکھو جادری آواز یا ایسے ہی لے کے بیٹھ کر کبھی لائن کٹ جاتی ہے جس کی پانچ لڑکیاں ہیں وہ چھ لاکھ کا انتظام سوچتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے چوری کرتا ہے ڈاکہ ڈالتا ہے رشوت لیتا ہے اور لڑکے اور لڑکے والوں پر بھی اتنی بڑی ولیمہ دعوت ولیمہ کرنا ضروری نہیں کہ شامیانہ لگے دس ہزار آدمی آئیں لاکھوں روپے کھانے کھلانے میں خرچ ہوں پانچ آدمی سے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے اگر کسی خاندان والے کو کوئی نہ بلائے تو اس کو شکایت کا حق نہیں اب سنیے فرمائے فرماتے ہیں کہ کراچی تو بہت بڑا شہر ہے مدینہ شریف کی چھوٹی سی بستی اس وقت بہت چھوٹی بستی تھی اب تو جتنا بڑا اب مدینہ شریف کا رقبہ ہے پورا اتنی بڑی بستی تھی اب جتنے بڑے ہاں، اس میں تمام جس میں دکانیں وکانے سب شامل ہیں اتنی بڑی بستی تھی ہر آدمی دوسرے کو جانتا تھا صاحب کہتے ہیں کوئی نیا آدمی آتا تو ہم پہچان جاتے کہ نئے آدمی کراچی میں کوئی پہچان سکتا ہے ہر دوسرا آدمی چلا آ رہا ہے جہاں ایک کروڑ کی آبادی وہاں کوئی کیسے پہچان سکتا ہے چند سو کی آبادی یا ہزار سے متجاوز ہوگی تو کراچی تو بہت بڑا شہر ہے مدینہ شریف کی چھوٹی سی بستی میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک صحابی حضرت عبد ابن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دعوت ولیمہ میں نہیں بلایا دیکھیے امتی نے نبی کو نہیں بلایا آج اگر مرید شیخ کو نہ پوچھے تو کیسا وہ ڈانٹ لگائے گا لیکن آج نے فرمایا کہ اگر نہ پوچھے کوئی تو اس کو چاہیے جب وہ خوش ہو کہ ایک غیر اختیاری سنت پر عمل ہو گیا کہ صحابہ نے صحابی نے نبی کو نہیں بلایا لہذا ہمارے دوست نے بھی ہمیں نہیں بلایا کوئی بات نہیں خوش رہے وہ اپنے گھر میں اس کی استعداد نہیں ہوگی بھائی شیخ کا انتظام تو آدمی چاہتا ہے اچھی طرح ہو یا وہ نہیں کر پایا لہٰذا نہیں بلایا اس میں ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے مشائق والے نہیں ہیں کہ بغل میں تو اگر مرغا نہ لایا برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا وہ لوگ دوسرے ہوتے ہیں جن کا مقصود نظرانہ ہوتا ہے اور کھانا ہوتا ہے ہمارے بھائی طاہر صاحب فرماتے ہیں کہ حق حق مجاور بھی سمجھتا ہے میری بات مگر حق مجاور بھی سمجھتا ہے میری بات مگر آڑے آتا ہے وہی مسئلہ نظرانے نذرانے کا آڑے آتا ہے وہی مسئلہ جانتا ہے کہ میں میں کیا کر رہا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے مگر آڑے آتا ہے وہی مسئلہ نظرانے نذرانے کا شورش کاشمیری رحم اللہ تعالی آج سے بہت پہلے کہہ گئے کہ بفر گئے ہو مزاروں کی روٹیاں کھا کر بفر گئے ہو مزاروں کی روٹیاں کھا کر تمہاری توند کمر سے ملا کے چھوڑوں گا تمہاری توند کمر سے ملا کے چھوڑوں گا مزاروں کی روٹیاں کھانا جو ہے وہ بظاہر تو بہت اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن کل پتہ چل جائے گا کہ کس دین کا روپ دھار کر کتنے لوگوں کو گمراہ کیا گیا کہ دین کا روپ ڈھار کر بہت سے مرغے بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو سو گئے ہیں حضرت والا کا شعر ہے تو فرمایا کہ بہت سے مرغے بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو سو گئے ہیں انہی کے دم سے یہ تیرے آزا بھی موٹے موٹے سے ہو گئے کیونکہ مرغوں کا قبرستان ہے اور مرغا نہیں لایا تو مرید کیا آیا حضرت فرمایا کہ شیخ کے پاس کبھی تو ہڈیاں لے جاؤ کبھی نہ بھی لے جاؤ تاکہ عادت ضروری نہ ہو جائے کہ ورنہ پتہ چلا ہدیہ نہیں ہے تو کہہ جائیں شرم آتی ہے جاتے ہوئے تو ہدیہ کی وجہ سے رک جائے گا دین کے فائدے سے لہٰذا نہ لے جائے کبھی اور لے جائے تو ایک مسواک پانچ چھ پانچ روپے کی جو عام مسواک ہے پانچ کی آتی ہے جو صحیح مسواک ہے پیک شدہ وہ دس روپے کی آتی یہ بھی ہدیہ حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے شیخ کو اس درخت جو ہیں وہ سرکاری ملکیت نہیں ہوتے تھے تو میں طالب علم تھا سوچتا تھا شیخ کو کیا ہدیہ کروں تو میں درخت سے مسواک توڑ کے حضرت کی خدمت میں لے جا کے پیش کرتا یہ اخلاص ہے جو اتنا مختصر ہدیہ پیش کرتا ہے اخلاص ہونا ضروری ہے وہ دس آدمی کے سامنے بھی دے گا تو اس کو شرم آئے گی اور جو پانچ ہزار کا نوٹ دے گا کھڑکڑاتا ہوا وہ اس کو دیکھو میں کیسا ہدیہ دے رہا ہوں میں اخلاص زیادہ ایک اللہ والے کو جب ان کے مرید وہ زیادہ لکڑیاں کاٹ کے لائے جنگل سے وہ زمانے میں جنگل عام تھے کسی کی ملکیت نہیں ہوتے تھے سب جو چاہے لے کے آئے وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے شیخ کے پاس لے آئے کوئی پیسہ نہیں تھا لہٰذا کہا کہ حضرت یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں میرے پاس پیسہ کچھ نہیں تھا حضرت نے فرمایا وہ جو بزرگ تھے کہ بھائی یہ لکڑیاں یہ بہت اخلاص سے لایا ہے بھلا لکڑیاں کوئی ہدیہ لاتا ہے اس کا اخلاص ہے اس میں لہٰذا یہ لکڑیاں محفوظ کر لو اپنے خدام سے فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے تو اس سے پانی گرم کرنا مجھے غسل دینا یہ اتنی اخلاص والی لکڑیاں ہیں کہ اس سے پانی گرم کرنا تاکہ اس کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے تو یہ ہیں قدر کرنے والے لوگ آج تو بس پیٹ والا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دو نمبر چیزوں سے بچائے اسی لیے بہت سے لوگ بدگمان ہیں یہ جو بعض لوگ بدگمان ہیں کہ یہ سب سیری مریدی اور یہ ایسے ہی ہے یہ اسی وجہ سے ہیں کہ تصوف کو بدنام کیا گیا حالانکہ تصوف کا حاصل کیا ہے نفس کے خلاف کرنا نفس کے خلاف کرنا حضرت شیخ الدیس رحم اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب آزمی رحم اللہ تعالیٰ آئے اور انہوں نے کہا پانی کو نیچے رکھ دو اور انہوں نے کہا کہ ارے بھائی یہ بتاؤ دوستی تھی مولانا ذکریہ یہ تصوف کیا بلا ہے تصوف کیا بلا ہے کیونکہ ان کا ساری زندگی ذرا دوسرے کاموں میں گزری تو یہ دوسرے غلط کام ہوئے نہیں دین کے کام وہ بھی تھے لیکن زیادہ سلوک اور اس راستے سے واقف نہیں تھے لہذا یہ سوچ کے گئے تھے اگر مولانا ذکریہ یہ جواب دیں گے تو میں یہ اشکال کروں گا وہ یہ جواب دیں گے تو میں یہ اشکال کروں گا اور یہ بھی کہا کہ ذرا سوچ لو میں شام کو آؤں گا سوچ سمجھ کے جواب دینا کہا کہ ارے بھائی حبیب الرحمان مولانا حبیب الرحمان تم ہم سے ابھی جواب سنو کہ دیکھو تصوف نام ہے ان نمل اعمال بن سے ابتدا کرنے کا ان نمل اعمال بالنیات سے ابتدا کرنے کا کہ اپنی نیتوں کو اپنے قبلے کو درست کر لو اپنے اندر اخلاص پیدا کرو ہر عمل میں اخلاص اور سنت کی اتباع ہو ان نمل اعمال بالنیات سے ابتدا ہوتی ہے اور اس کی انتہا ہوتی ہے انتا بد اللہ عالم تھے وہ بھی انتابود کا ان کا طرح تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے یہ اس کی انتہا ہے ابتدا یہ ہے کہ اخلاص ہو انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق ہو کہ جہاں بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کو گویا کے دیکھ رہا ہو حضرت عالم نے اپنے شعر میں فرمایا کہ میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میں جہاں بھی رہوں مسجد میں تو ہر ایک متقی رہتا ہے مسجد میں تقوی اختیار کرنا کون سی بڑی بات ہے وہ مسجدوں میں مراقب رہیں تو کیا حاصل سڑک پہ آ کے جو اپنی نظر بچا نہ سکے مندہ ناشیز کا شعر ہے وہ مسجدوں میں مراقب رہیں تو کیا حاصل سڑک پہ آ کے جو اپنی نظر بچا نہ سکے ایما کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے ایما کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے سڑکوں پہ نگاہوں کو جھکا کیوں نہیں لیتے کوے تو نہیں ہو کہ ہو مرغوب غلازت کوا گندگی کھاتا ہے کوے تو نہیں ہو کہ ہو مرغوب غلازت تم ہنس ہو موتی کی غذا کیوں نہیں لیتے مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمت اللہ علیہ کو لکھا تھا کسی نے تھوڑا سا قریب قریب آ جائیں وہ اتنا پیچھے بیٹھا ہے راشد ذرا قریب آؤ ادھر آنکھ سے آنکھ ملنی چاہیے میں کچو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں آنکھوں سے تم نے پی نہیں آنکھوں کی تم نے پی نہیں کیا فرما رہے ہیں آصف اچھا تمہیں جانا پڑے گا آپ ذرا مصباح سے رابطہ کریں کہ وہ سنبھال سکتا ہے ہاں۔ تو میں کشو خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں آنکھوں سے تم نے پی نہیں آنکھوں کی تم نے پی نہیں لہٰذا والا حضرت شاہ فرمایا کہ شیخ کو دیکھنا بھی عبادت ہے اللہ والوں کو دیکھنا عبادت ہے اللہ والا جو ہے وہ گویا کہ جیسے ابا کو دیکھنا عبادت ہے رحمت کی نظر سے جب ایک صاحب نے حضرت سے پوچھا کہ جب ابا کو دیکھنا عبادت ہے اور ایک حج مبرور کا ثواب ہے حدیث ضعیف ضرور ہے لیکن فضائل کے باب میں ضعیف حادیث کو لے لیا جاتا ہے تو حضرت والا نے شاد فرمایا کہ والد کو نظر رحمت سے دیکھنے کا ثواب تو طواف کعبہ کا ہے اور اپنے شیخ کو محبت کی نظر سے دیکھنے کا دیکھنے کا اجر اور بدلہ یہ ہے کہ اس کو کعبے والا مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے شیخ کو محبت سے دیکھتا ہے تو میں اب کر رہا تھا کہ کوے تو نہیں ہو کہ ہو مرغوب غلاغت تم ہنس ہو موتی کی غذا کیوں نہیں لیتے مسلمانوں کی یہ غذا نہیں ہے حضرت شہید رحم اللہ تعالیٰ کو کسی نے لکھا کہ حضرت ایک بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے موسیقی روح کی غذا ہے حضرت نے فرمایا کہ صحیح کہتے ہیں جیسے لوگ ہیں ویسی ہی غذا ہے جیسے لوگ ہیں وہ لوگ ایسے ہیں تو ان کی غذا یہ کفار کے روح کی غذا ہے کفار ورنہ مسلمانوں کی روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ کان کھول کر سن لو اللہ تطمئن القلوب دلوں کو چین اللہ ہی کی یاد سے ملتا ہے غیر ممکن ہے کہیں اور دلوں کو چین مل جائے دلوں کو چین اللہ ہی کی یاد سے ملتا ہے کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا آؤ نالے کر رہا ہے او ہو اتنا کاروبار کیا پھر نقصان ہو گیا کسی کو رات دن سرگرم فغاں پایا کسی کو فکر گونا گو میں ہر دم سرگراں پایا ادھر کی کی دوڑ ادھر بھاگ ننانوے کے پھیر میں کسی کو فکر گونا گو میں ہر دم سرگراں پایا کسی کو ہم نے آسودا زیر آسما پایا آپ ملنے بڑے بڑے سیٹوں سے پھر دیکھیں کون چین سے کسی کو ہم نے آسودا نہ زیر آسما پایا بس ایک مجذوب کو اس غم قدے میں شادما پایا بس ایک مجذوب کو ایک اللہ والے کو بس ایک مجذوب کو واقعی یہی حقیقت ہے بس ایک مجذوب کو اس غم قدے میں شادما پایا غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ ہو جائے غموں سے بچنا ہو تو اللہ تعالیٰ کا دیوانہ ہو جائے پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرماتے ہیں شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے تاج بھاری ہوتا ہے نا چوٹی تو ہلکی ہوتی ہے لیکن تاج کتنا بھاری ہوتا ہے شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے اور اہل صفا کے سینوں میں اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے شاہوں کے سروں میں فرمایا تاج تاج جو ہے وہ بھاری اوپر سے تاج اور اوپر سے جو ہے وہ حکومت کا ہر طرف سے بوجھ اور حکومت چلانے کا غم اور فکر اور نیچے سے اپوزیشن کا ڈنڈا کہ پتہ نہیں کب ہماری کرسی ہل جائے کیونکہ اب تو وہ حکومتیں تو رہی نہیں کہ بس وہ باپ دادا سے چلی آ رہی اب تو چار سال چل جائے تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑا کارنامہ ہو جائے گا اگر سرکار کا ہاتھ رہے تو شاید چل جائے ورنہ اگر ہاتھ اڑ جائے تو دوسرے دن کرسی کے نیچے سے ڈنڈا پہنچ جائے تو کسی کو رات دن کسی کو گنا گونا میں ہر دم سرگراں پایا بادشاہ سلامت ہو کتنا ہی امیر آدمی ہو کتنا ہی امیر آدمی ہو اگر چین اور سکون ہے تو سفیان تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس ہمارے دلوں میں کیا سکون اور چین کے خزانے ہیں تو فوج لے کر لشکر کشی کر دیں کہ ان سے ذرا چھینے تو صحیح کہ ان کے پاس یہ کیوں سکون سے بیٹھے ہیں اور ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا عشق بوتا میں الحمد الحمد مولانا اسد اللہ صاحب کا شعر جو ہے تھانوی کے خلیفہ تھے فرماتے ہیں عشق بتام میں اسد کرتے ہو فکر راحت دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں چین اور سکون کا خواب بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں جہاں پری کے پیچھے پڑے کہ پریشانی آئی ارے ہمیں چین کہاں سے ملے گا چین اتر گئی اب چین کہاں سے ملے گا جب کسی نے کہا کہ اب کیا کہیں حسینوں نے ناک میں دم کر دیا ہے حضرت فرمایا کہ حسینوں نے ناک میں دم نہیں کیا آپ نے ان کی دم میں ناک لگا رکھی ہے حسینوں نے ناک میں کہاں دم کیا ہے کوئی آپ کے پیچھے تو دوڑا چلا نہیں آ رہا ہے ہمارے اختیار میں معاشی میں پریشانی بھی ذلت بھی مشقت بھی پریشانی بھی ادھر ادھر پھرنا پڑتا ہے فلا کلفٹن اور ہر ٹن ٹن کے چکر وہاں پہلے وہ کلفٹن جاتے ہیں پھر ٹن ٹن کرتے ہوئے گدو بندر چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ وہ جو مل جائے بھی پاگل جس کو نہ ملے وہ بھی پاگل یہ عشق مزاج اتنا خطرناک عمل ہے جس کو نہیں ملتی وہ تو نہ ملنے کی وجہ سے دیکھیے فرحاد نے سر ٹکرا دیا مجنو پاگل ہو گیا شیریں اور فرحاد اور اور کتنے قصے اس طرح کے مشہور ہیں بندے نے اسی لیے ارد کیا ہے کہ اگر مجنو کو شمس الدین حضرت والا کا ملفوظ ہے حضرت نے فرمایا تھا بہت پہلے کہ اگر مجنو کو کوئی اللہ والا مل جاتا تو وہ اس, کے عشق لیلا کو عشق مولا سے بدل دیتا وہ اس کے عشق لیلا ایسے مرنی والی لاشوں کے چکر میں لاش کے چکر میں پاگل ہو گیا ملی بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو تھوڑا سا غم اٹھا لے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ملتے ہیں عالمی نے قسم اٹھائی ہے یہ خدا کی قسم دنیا میں کوئی ایسا ایسا عاشق اللہ تعالیٰ کا نہیں گزرا جس نے اللہ تعالیٰ کو تلاش کیا ہو اور اللہ تعالیٰ اسے نہ ملا ہو ایسا ممکن نہیں ہے دیکھیے دنیا کے لیے کتنی محنت کرے آدمی فلاں نے یہ کاروبار کیا ہم بھی یہ کاروبار کریں گے فلاں نے یہ کاروبار کیا ہم بھی یہ کاروبار کریں گے فلاں نے اس طرح ترقی کی ہم بھی ایسا کرتے ہیں فلاں نے یہ تعلیم حاصل کی تو کیا خیال ہے ویسی ترقی آدمی کر لیتا ہے مقدرات ہیں بعضوں کو ہو بھی جاتی ہے بعضوں کو نہیں ملتی کچھ بھی تو دنیا کے لیے آدمی ساری محنتوں کی انتہا تک پہنچ جائے نتیجے کا ظہور یقینی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے آدمی جتنی استعداد ہے بس اتنی ہل جل کر لے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اب انشاءاللہ اپنا بنائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اپنا بنائیں گے تو نے کیا کہ اگر مجنو کو شمس الدین تبریزی ملا ہوتا تو کیوں مرتا وہ لیلا پر وہ مولا پر فدا ہوتا تو کیوں مرتا وہ لیلا پر وہ مولا پر فدا ہوتا اور اگر رانجھا کو مل جاتا کوئی خواجہ نظام الدین اگر رانجھا کو مل جاتا کوئی خواجہ نظام الدین بجائے ہیر وہ ہیروں کے رب سے آشنا ہوتا ہیر کیا بیچتی ہے ہیرو کے ہیروں کا جو خالق ہے جو سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات کا خالق ہے اس سے دوستی ہوتی اور وہ شیری پر نہیں ہاں خالق شیری پہ دیتا جاؤں وہ شیری پر نہیں ہاں خالق شیری پہ دیتا جا دیتا جا اگر فرحاد کو بابا فرید الدین ملا ہوتا اگر فرحاد کو بجائے وہ شیری پہ جان دے کے سر ٹکرا گیا لیکن سر ٹکرا کے بھی ظالم نے سبق دے دیا عشق حقیقی والوں کو سبق دے دیا کہ عشق مجازی میں سر ٹکرا کے آدمی اپنے آپ کو ختم کر سکتا ہے لیکن عشق حقیقی والے سوچتے ہیں کہہ رہے یار اگر داڑھی بڑھاؤں گا دیکھو ماحول معاشرے والے کیا کہہ رہے کیا ہے سودا شاعر ہیں غالب کے زمانے کے سودا قمار عشق عشق کے جوئے میں عثمان کو آواز آ رہی ہے پوچھو شعر سمجھ میں آتے اس کو بہت ہے کئی کئی شیر کے معنی پوچھتا رہتا ہے سودا سودا کہتے ہیں سودا قمار عشق میں شیریں سے کوہ کن سودا قمار عشق میں شیریں سے کوہ کن بازی اگرچہ لے نہ سکا سر تو کھو سکا بازی اگرچہ لے نہ سکا سر تو کھو سکا کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز اے روسیا تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز اے روسیا تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا تو والا فرمایا کہ اسی لیے عشق عشق لیلا سے عشق مولا سکھایا جاتا ہے یہ بچوں کے قصے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں یہ چھوٹے بچوں کے قصے ہیں گویا کے تاکہ اللہ تعالیٰ کا عشق سکھایا جائے معومی نے کیوں یہ قصے بیان کیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا عشق فرمایا عشق مولا کے کمز لیلا بود لیلا کے عشق میں جو ہے مجنو صاحب چلے جا رہے ہیں اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے اونٹنی بار بار مڑ کے اپنے بچے کی طرف دیکھ رہی ہے کیونکہ اس کو بچہ محبوب تھا تو وہ اس کو دیر ہو رہی تھی ٹائم جو فکس تھا اس میں دیر ہو رہی تھی لہذا اس نے کہا کہ تیرا تیرا معشوق معشوق میرا آگے ہے اور تیرا معشوق تیرا بچہ پیچھے ہے لہذا ہم دونوں کی منزل الگ ہے اس نے اونٹ سے چھلانگ لگائی چھل... بیٹھنے کا بھی انتظار نہیں کیا دیکھیے بیٹھنے کا بھی انتظار نہیں کیا پاگل تو ہی چھلانگ لگائی ٹانگ ٹوٹ گئی لڑکتے پڑکتے لیلا کی طرف جا رہا ہے معمومی کو فرماتے ہیں عشق مولا کہ کمز لیلا بو بوئے گشتن بہرے او اولا و مجنو جو ہے گیند کی طرح لڑکتا ہوا لیلا کی طرف جا رہا ہے اور مر گئی لیلا لیلا مر گئی نہیں ملی اس کو انتقال ہو گیا اس کا بھی غم کے مارے ٹی بی ہو گیا جو بھی ہو گیا غم کے بارے اس کا بھی انتقال ہو گیا مجنو زندہ تھا لیکن لوگوں نے اس اس کے کی قبر کو کا پتہ نہیں بتایا اس کو پتہ چل گیا تھا کہ مر گئی ہے لیکن قبر کا پتہ نہیں بتایا کہ یہ ایسا پاگل ہے کہ وہ قبر بھی کھود لے گا اس کے چکر میں ایسا پاگل ہے لہٰذا وہ نہیں بتایا لیکن بعد میں کچھ بچوں نے بچوں کی تو پیٹ میں بات رکتی نہیں ہے لہٰذا بچوں نے آؤٹ کر دیا رات کہ تمہاری لیلا تو مر گئی نے کہا اچھا اس نے کہا کہ میں مٹی سونگ کے بتا دوں گا کہ میری لیلا کہاں ہے اور معلومی فرماتے اس نے واقعی مٹی سونگ کے بتایا کہ میری لیلا یہاں دفن حضرت والا نے فرمایا اسی کے آگے فرماتے ہیں حضرت سے ہم نے سنا کہ معمومی فرماتے ہیں کہ جس طرح جس طرح لیلا جس طرح مجنو لیلا کی مٹی سے سون کے بتا دیتا ہے کہ یہاں لیلا دفن ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عاشق بھی سون کے بتا دیتا ہے کہ اس دل میں مولا کی محبت ہے اس دل میں مولا کی محبت ہے اللہ تعالیٰ کا عاشق بھی جب دنیا والے مٹی سون کے بتا سکتے ہیں تو اللہ والے اللہ تعالیٰ کی محبت کے جراثیم کو نہیں پرکھ سکتے اس لیے اللہ والوں کی نگاہیں میں نے حضرت کیا کہیں پہ کہ تو تاڑ لیتا ہے پہلی نظر میں عاشق کو تو تاڑ لیتا ہے اور یہ میں نے اقبال سے استفادہ کیا ہے کہ بھری بزم میں اپنے عاشق کو تاڑا ایک زمانے میں اقبال غزل کہا کرتے تھے ان کی غزل کا شعر ہے کہ بھری بزم میں اپنے عاشق کو تاڑا تیری آنکھ مستی میں ہوشیار کیا تھی تیری آنکھ مستی میں ہوشیار کیا تھی یہ مانا تامول تو تھا ان کو آنے میں قاصد مگر یہ بتا طرز گفتار کیا تھی مگر یہ بتا طرز گفتار کیا تھی اور بھری میں اپنے عاشق کو تاڑا تیری آنکھ مستی میں ہوشیار کیا تھی تو میں نے یہاں پہ عرض کیا کہ تو تار لیتا ہے پہلی پہلی نظر میں عاشق کو تیری نگاہ مثال اوقاب ہے ساقی تو تار لیتا ہے پہلی نظر میں عاشق کو تیری نگاہ مثال اوقاب ہے ساقی اور میری تیری نگاہ تصرف کا باب ہے ساقی میری نگاہ میں جو میری حیات میں جو انقلاب ہے ساقی یہ شیخ کا فیض ہوتا ہے نے فرمایا کہ مرید کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے بجلی آ رہی ہے لیکن کٹ آؤٹ نکالنے پھر پتہ چلے گا کیا بجلی کہاں سے آ رہی ہے پاور ہاؤس سے ضرور آ رہی ہے لیکن شیخ کٹ آؤٹ کی مانند ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے پھر بجلی پورے کو سپلائی ہوتی ہے لہٰذا شیخ کا فیض ہوتا ہے والا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھو اور اپنے بڑوں کی نظر عنایت سمجھو ورنہ جس نے اپنا کمال سمجھا سب اس کا ضائع ہو گیا صاحب آپ پڑھا لیں گے نماز آپ جائیں وہاں پہنچ جائیں وہاں اذان تو وہ دے لیں گے ہم آپ پڑھانے میں خود ابھی جلدی جلدی آیا ہوں بھاگنے میں مشکل ہوگی کیا عرض کر رہا تھا میں وہ اپنی غزل حضرت والا کا شعر سنا رہا تھا کہ تو میں جہاں بھی رہوں جس سزا میں رہوں میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے فضا میں خاص طور پہ حضرت والا نے فرمایا کہ فضاؤں میں فضائی معافیاں ہوتی ہیں فضاؤں میں فضائی معافیاں ہوتی ہیں عمرے پہ جانے والوں کو بھی وہ جو ہیں رومال پیش کرتی ہیں اور ان سے بھی بہت بہت زیادہ مسکرا کے اخلاص اخلاص نہیں ہوتا ان سب کے پیسے ملتے ہیں مسکرانے کے پیسے ملتے ہیں نے فرمایا کہ بالکل نظر نہ ملاؤ اگر کوئی چیز منگوانی ہے تو بالکل نظر بچا کے ان سے رابطہ کرو ورنہ جو ہے سارے عمرے کا نور ختم ہو جائے گا حضرت والا کی کتاب ہے حرمین شریفین کے آداب عمرے والوں کو چاہیے کہ پہلے ضرور پڑھ لیں حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب حضرت والا کے حضرت شیخ عبدالک صاحب حضرت مولانا ابراؤ صاحب کے داماد بھی ہیں خلیفہ مجاز بھی ہیں جب انہوں نے اس کتاب کو دیکھا فرمایا کہ مسائل عمرہ پر تو بے شمار کتابیں ہیں لیکن یہ جو احکامات محبت کے ساتھ گناہ سے بچنے کے بارے میں یہ پہلی کتاب وہاں پہ بھی جا کے اب حضرت والا کے سامنے وہ صاحب آئے اور کہا کہ حضرت دیکھیے انڈونیشین بچیوں کے چہرے پہ کیا نور ہے سفید سفید برقع پہنی ہوئی ہیں وہ اور گون پہنا ہوا ہے چہرہ نظر آ رہا ہے تو ایسا نور ان کے چہرے پہ برس رہا ہے فرمایا کہ ارے ظالم تمہیں انہی کا چہرے کا نور نظر آیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے کعبے کی تجلیات نظر نہیں آئی یہ کیا ہے شیطان مردود جو ہے وہاں بھی انسان کو اپنی طرف کرتا ہے اور ابھی ہمارے مولانا طاہر بتا رہے تھے کہ وہ متاف میں جو ہے وہ جیب کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا پھر میں نے کہتے ہیں میں نے اس آدمی کو کہا بھائی تمہارے پاس لگتا ہے کچھ مال ہے ایک آدمی پیچھے لگا ہوا ہے بتائیے ایسے اللہ کا گھر اور پھر اللہ کے گھر میں وہاں پہ نظام بھی کیسا سخت لیکن اس کے باوجود دونوں طرف سے آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا خوف نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے مطاف میں کعبے کے مطاف میں جہاں طواف کیا جاتا ہے ہوتا رہتا ہے یہ لیکن وہ انہوں نے آنکھوں دیکھا بتایا کہ وہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا میں نے چاہ مونا کہتے ہیں میں نے چاہا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لوں لیکن وہ ابھی واردات جب کیا نہیں تو پہلے کیسے پکڑ لیں ورنہ وہ اور چور مچائے گا تو اس نے نے انہوں ان کو بتا دیا پھر اس نے جو ہے وہ اپنی جیب کو شلوار کے اندر گھسا لیا اب اب کہاں سے جو ہے وہ دیکھیے کتنا کتنی محنت کی جاتی ہے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ہو اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ہو تو بیت اللہ میں بھی اللہ تعالیٰ کو آدمی نہیں پا سکتا اسی لیے اللہ تعالیٰ کا تعلق جو ہے وہ اللہ والوں سے سیکھا جاتا ہے سعودی عرب سے لوگ کیوں آتے ہیں دو دو تین تین سال ہمارے دوست رہ کے گئے مولانا عبداللہ مولانا عبداللہ مفتی عبداللہ البرنی دامت برکات حضرت والا کے خلیفہ بھی ہیں مولانا عاشق اللہ صاحب کے بیٹے بھی ہیں مدین شریف سے یہاں پہ آتے ہیں ہر سال بیس دن پچیس دن جتنا موقع لگتا ہے چار کراچی گئے ہوئے تھے کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ لوگ تو ساری یہاں سے مدینہ شریف جانے کی تمنا کرتے ہیں اور آپ وہاں سے یہاں چلے آتے ہیں کیا وجہ ہے انہوں نے کوئی آل فول جواب نہیں دیا بہت علمی اور بہت بہترین جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ اصل میں ہم وہاں مدینہ شریف میں رہنے کے آداب سیکھنے آتے ہیں ان اللہ والوں کہ وہاں رہا کیسے جاتا ہے ورنہ رہتے تو ہیں لیکن رہنے کی وجہ سے جو ہے رہتے ہیں ساتھ ساتھ مگر ساتھ نہیں ہے وہاں کے آداب سے پھر آدمی بے خبر ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ والے وہ آداب جانتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں رہتے رہتے اس کی وقت نکلتے نکلتے بالکل ادب ختم ہو جاتا ہے لیکن جب اللہ والوں کے ساتھ آدمی رہتا ہے پھر آداب کا پتہ چلتا ہے مفتی محمد شفیع صاحب بہت دور بیٹھے ہوئے تھے مفتی صفی عثمانی صاحب نے لکھا ہے غالباً کہ بہت دور بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ ہجوم جو ہے وہ ٹوٹا پڑا ہوا ہے اور اس میں وہ عام لوگ تھے یہ تو نہیں کہا کہ وہ گناگار لوگ تھے لیکن مفتی محمد شفیع جیسا آدمی جو ہے دور بیٹھا ہوا ہے لیکن انہوں نے سوچا کہ دیکھو میری یہ کیسے خوش نصیب لوگ ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ کیسے لوگ ہیں کہ اتنے کیسے ضرورت مند لوگ ہیں کہ اتنے قریب جا رہے ہیں کہا کہ میں اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کے میں دور بیٹھا ہوا تھا لیکن میرے دل میں یہ آواز آئی غیب سے گویا کے الحام فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو میرے محبوب کے طریقوں سے قریب ہے وہ میرے محبوب کے اور میرے قریب ہے اور جو ان کے طریقوں سے ان کی زندگی سے دور ہے وہ چاہے کتنا بھی چمٹا رہے وہ پھر بھی دور ہی رہے گا پھر بھی دور رہے گا اصل قریب رہنا تو یہ ہے چاہے جو دور رہ کے بھی قربت رسول کی صلی اللہ تعالی وسلم روح سلوک میں نعت موجود ہے چاہے جو دور رہ کے بھی قربت رسول کی اپنائے ہر مقام پہ سنت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم ساؤتھ افریقہ میں ہے کہیں بھی ہے چائنا میں ہے کہیں بھی ہے جہاں بھی وہ سنتوں کی اتباع کر رہا ہے ضلع نظر اللہ عمر نے ارشاد فرمایا کہ نہ نہ شبم شب پرستم خواب گوئم نہ میں رات ہوں نہ میں رات کی بات کرتا ہوں میں میں دن کا آدمی ہوں میں اجالوں کی بات کرتا ہوں میں مجھ سے اجالوں کی بات کروں ہر آدمی جس کو دیکھو خواب کی بات لکھتا ہے تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی روزانہ خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ جہنم میں جل رہا ہے تو اس کو خوف آتا ہے لیکن وہ اور خوف سے کی وجہ سے اور اس کے اعمال میں قریب ہوتا ہے کہ بھائی اتنا میرے کوئی اعمال میں کوتاہی ہے تو فرمایا کہ اگر اس کے اعمال سنت اور شریعت کے مطابق ہیں اگر اس کے اعمال سنت اور شریعت کے مطابق ہیں جہنم میں جلتا ہوا خواب میں دیکھنا کوئی نقصان نہیں دے گا اور اس کے برعکس ایک آدمی جنت کو دیکھتا ہے روز اثر کو دیکھتا ہے لیکن اعمال وہی بالکل خلاف جا رہے ہیں نماز کی پابندی نہیں سنتوں کو کا جنازہ نکالا جا رہا ہے فرمایا کہ اس کا خواب میں جنت اور مدین شریف کو دیکھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا کیونکہ اعمال کا دار و مدار جاگنے پر ہے خواب پر نہیں ہے امال کا دار و مدار جاگنے پر ہے جب جاگنے میں عمل نہیں کر رہا تو اس کو خواب کیسے اس کو نجات دلائے اس لیے سارا معاملہ جو ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کوے تو نہیں ہو کہ ہو مرغوب غلازت تم ہنس ہو موتی کی غذا کیوں نہیں لیتے اور ہر ہر بے قصو مجبور کی کرتے ہو خوش آمد سیٹوں کے ناز اٹھانا افسروں کے ناز اٹھانا ہر بے قصو مجبور کی کرتے ہو خوش آمد اس صاحب قدرت کو منا کیوں نہیں لیتے ہر بے کسو مجبور کی کرتے ہو خوش آمد ایک صاحب قدرت اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ساری دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا اور سب کے سب کے دلوں میں محبت ڈال دے گا اور ہیں داغ ہیں داغ جو اسیاں کے اثر دامن دل پر ہیں داغ جو اسیاں اسیاں کا مطلب گناہ ہیں داغ جو اسیاں کے اثر دامن دل پر کیونکہ اسیاں کا داغ کپڑے پہ دھوتا نہیں کہ لیا جائے ہیں داغ جو اسیاں کے اثر دامن دل پر اشکوں کے سمندر میں نہا کیوں نہیں لیتے کراچی کے سمندر میں نہانے سے نہیں چلے گا اشکوں کے سمندر میں نہانا پڑے گا یعنی رونے کی کوشش تو کرے رونا نہ آئے رونے والوں کی شکل بنا لے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو صحیح کہ یا اللہ ہمیں آپ اپنا اعلیٰ درجے کا تعلق نصیب فرما دیجئے دنیا اعلیٰ سے اعلیٰ مانگتے ہیں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 کہ جو بالکل پینٹ شرٹ اور حضرت والا سے ایک جگہ حضرت والا انگور خرید رہے تھے تو ایک پینٹ شرٹ جس کے بارے میں دلاور فگار نہیں بلکہ ضمیر جعفری نے کہا ہے کہ پن کھلی ٹائی کھلی بکلس کھلا کالر کھلا پن کھلی ٹائی کھلی بکلس کھلا کالر کھلا کھلتے کھلتے ڈیڑھ گھنٹے میں کہیں مستر کھلا کھلتے کھلتے ڈیڑھ گھنٹے میں ایک مستر کھلا اتنا ٹائٹ کر کے رکھتے ہیں اور عورتوں کے تن پہ لباس نہیں ہے مر جیسا ٹائٹ ہوا گرمی میں بھی کوٹ پہنا ہوا اوپر سے بتائیے کیا ضرورت ہے یہ پتا چلا کہ اپنے آرام اور راحت کو نہیں دیکھتے بس دوسروں کو اس کو دیکھتے ہیں کہ گرمی میں بھی جو ہے کوٹ پہنا ہوا کیا ضرورت ہے بھائی گرمی میں آرام سے کاٹن کا لباس پہنو دیکھو سہولت سے رہو بنیان بھی بنگلہ دیش کا ہو تاکہ ذرا برابر بوجھ محسوس نہ ہو ہم سے تو دوسرا پہنے ہی نہیں جاتا کیونکہ جس نے وہ بنیاد پہن لیا حضرت والا کو ہم نے دیکھا پھر ہم نے بھی لیا آتا تو تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن ایسا آرام دہ ہے پھر کاٹن کا کپڑا بھی آرام دہ ہے تو آرام آرام کی چیز اور راحت کے لیے ہے ستر پوشی کے لیے ہے نہ کہ تکلیف کے لیے ایسا بن جائے آدمی تو وہ آدمی جو تھا اسی طرح سوٹیڈ بوٹیڈ انگور خرید رہا تھا ان لوگوں کو چھیڑنے کی عادت ہوتی ہے فوراً کہا کہ ارے عادت والا کو انگور خریدتا ہوا دیکھ کے کہا ارے مولوی لوگ بھی انگور کھاتے فرمایا کہ کیا صرف لنگور ہی انگور کھاتے ہیں کیا صرف لنگور ہی انگور کھاتے ہیں ارے ایسا چپ ہوا کہ بگلے جھانکنے لگا بات ہے اللہ والوں کو اور یہ اہل علم کو جواب جو ہے ان کا ایسا رہتا ہے کہ پھر وہ بےچارے مسٹر لوگوں کو دور تک نہیں سوچتی جیسے اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ جواب عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے فرماتے ہیں کہ میں ہنسا ہنسا کے پھنساتا ہوں اور اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہوں لہذا ہنسنے میں کوئی خرابی نہیں ہے اگر آدمی اللہ والوں کے ساتھ ان کے غلاموں کے ساتھ اور نیک مجلسوں میں ہنسے تو ہنسنے میں کوئی خرابی نہیں ہے بلکہ فی زمانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہنسنا چاہیے تاکہ ڈپریشن ہے ٹینشن ہے کسی کوئی افسر سے سن کے آتا ہے کوئی بیوی سے سن کے آتا ہے پولیس والا حضرت والا کے پاس جو ہے پولیس والا آیا ہوا تھا اور ہمارے دوستوں میں سرجانی میں رہتے ہیں حضرت ان کی بہت یعنی ان کو بہت محبت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ پولیس والا ہے کہیں سے پولیس والا لگتا ہی ماشاء اللہ بادشاہ چہرہ اور چہرے پہ نور سنت کا مونچھے باڑی اور داڑھی بڑی ہوئی پانچا ٹکنے سے اوپر کہیں سے بھی پولیس والا نہیں لگتا لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ پولیس والا ایسا ہی ہو جیسا ہمارا تصور ہے تو حضرت وہ جانے لگا کہا کہ حضرت وہ گھر جانا ہے حضرت نے اس کو بہت ماشاء اللہ محبت سے پیش آئے بار بار حضرت نے اسے پوچھا لیکن جب وہ گھر جانے لگے تو کہا کہ حضرت وہ گھر جانا ہے ذرا میں نے کہا وہ بیویاں جو ہیں پولیس والوں کی بھی بیویاں ویسے ہی ہوتی ہیں جیسے عام لوگوں کی ہوتی ہیں تو حضرت نے کیا کہہ رہا ہے یہ سنا کہا کہ حضرت صحیح کہہ رہے ہیں <laughs> اس نے بھی میری بات کی تعریف کی کہ صحیح کہہ رہے ہیں تو ایسا والا فرماتے ہیں کہ ہنسا ہنسا کے ہنساتا ہوں لہٰذا ہنسنے میں کوئی برائی نہیں ہے اگر آدمی دینی مجلس میں نیک دوستوں میں ہنسے بولے تاکہ اس سے ڈپریشن تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے شاہد وغیرہ یہ ہوئے کہتے ہیں کہ بعض کوئی افسر سے بےچارہ سن کے آتا ہے کوئی بیوی سے سن کے آتا ہے کوئی بےچارا اسی طرح بے روزگاری میں اور اس وقت افکار میں پریشان ہے لہٰذا اور پریشان کو اور پریشان نہ کرو میں پریشان ہوں مجھے اور پریشان نہ کرو ایسی ایسی چیزیں سناؤ کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی امید بھی بندے اسی لیے میں نے یہ بات سنائی کہ ہیں داغ جو اسیاں کے اثر یہ شیر ہیں داغ جو اسیاں کے اثر دام دل پر داغ ہے نا داغ کو چھڑانے کا طریقہ ہے کپڑا میلا ہے اس کو دھو لو دل دل میں اگر گناہ کے داغ ہیں اور کالا دھبا لگا ہے اس کو اشکوں کے سمندر سے اشکوں کے سمندر میں نہا کیوں نہیں لیتے یعنی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے سامنے رو اب کو دیکھیے کتنی آسانی ہے رو اب ہمیں رونا نہیں آتا ہم کیا کریں رو رونا نہ آئے رونے والوں کی شکل بنا لو آدمی شکل تو بنا سکتا ہے تنہائی میں مسجد میں بناتے ہوئے شاید شرم آئے تنہائی میں بیٹھ کے رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے رونے کی کوشش کریں کہ اللہ میں جانتا ہوں کہ میرا ہاتھ میرے پیر کو کھا رہا ہے ہم اپنے پیر پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں ہمارا ہر قدم قدر کی طرف جا رہا ہے لیکن تیاری کی کوئی ہمارے پاس قبیل نہیں ہے آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں جب اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے پھر وہی وہی نفس جو لومڑی کی طرح دم دبایا کرتا تھا پھر شیر کی طرح بھاڑے گا انشاءاللہ شیر کی طرح دھاڑے گا ماحول اور معاشرے کو مخاطب کرے گا پھر کہ کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق الحمد للہ رب العالمین ولاقب المطقین السلام علیہ رسول الکریم رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاکرم لا الہ الا انت سبحانك انی من الظالمین اے اللہ ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے آئندہ تمام گناہوں سے بچنا ہم سب پر آسان فرما دیجئے اے اللہ اپنی سو فیصد فرما برداری والی حیات نصیب فرما دیجئے ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہر قسم کی خرافات کو ہماری زندگیوں سے نکال دیجئے سنت کے طریقوں کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مر مٹنے والا بنا دیتی اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دیجیے یا اللہ ہمارے شہر میں امن و امان پیدا فرما دیجیے یا اللہ ہر قسم کے انتشار اختلاف سے عصبیت اور لسانیت سے ہمارے شہر کو پاک فرما دیجیے یا اللہ تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجیے ہدایت کی ہوائیں چلا پورے پاکستان میں امن پیدا فرما دیجیے جہاں پر یا اللہ اپنے اپنوں کو مار رہے ہیں یا اللہ مسلمان ہو کے مسلمانوں پہ ہتھیار اٹھایا جا رہا ہے یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے یا اللہ ہدایت عطا فرما دیجیے اغیار کی سازشوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما دیجیے یا اللہ اسلام کو غالب فرما دیجیے کفر کو مغلوب فرما دیجئے یا اللہ کفر کو مغلوب فرما دیجئے کفر دندنا رہا ہے یا اللہ آپ کے پیاروں کو صرف اس لیے پیٹا جا رہا ہے کہ ہم آپ کا نام لیتے ہیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یا اللہ آپ اپنے نام کی لاز رکھ کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے آپ نے صحابہ کے لیے فرشتے اتارے یا اللہ صحابہ تو بہت مضبوط ایمان کے بھی تھے بہت مضبوط جسم کے بھی تھے یا اللہ ہم تو بہت زیادہ کمزور ہیں آج بھی فرشتوں سے ہماری مدد فرما دیجئے یا اللہ ہر جگہ مسلمانوں کو غالب فرما دیجئے ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دیجئے کفر کا مکالا فرما دیجیے اللہ اس تھوڑے سے وقت میں جو کچھ مانگا عطا فرما دیجیے جو نہ مانگ سکے یا اللہ بن مانگے عطا فرما دیجیے اللہ ہمارے اس والا کو مکمل صحت یابی نصیب فرما دیجیے ایک سو تیس سال کی حیات طیبہ دینی کاموں کے ساتھ شرط قبول کے ساتھ عطا فرما دیجیے یا اللہ اور ہمیں بھی حضرت والا کے ساتھ حرمین شریفین کی حاضری بھی نصیب فرما دیجیے اور وہاں کی رہائش بھی نصیب فرما دیجیے اللہ عمر ذکنا شہادت فی سبیل فجا الموتنا فی بلد رسول وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا رحم الراحمین چلیں جی مسجد کی طرف وقت نہیں جانے کریں